دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ انتہائی افسوسناک خبریں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں غیرت دینی نے بندہ ناچیر سے پینتیس سال کے عرصے میں جو کچھ بیان کروایا آج بھی وہی غیرت دینی بندہ آچیر سے بیان کروا رہی ہے میں چاروں طرف اللہ رسول کی کتابیں قرآن حدیث رکھتا ہوں میرا مقصد سب مسلمانوں کو ان کے دین کو ان کی عزت کو ان کی غیرت کو ان کے اعلی صفات کو ان کی قبر حشر کو ان کی دنیا آخرت کی عزت کو بچانا مقصود ہمارے حضرت صاحب قبلہ حضرت کبیر بڑے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دین اور اپنی غیرت میں بے مثال تھے میں کسمیا کسمیا کہتا ہوں جس طرح وہ اپنے دین اور غیرت میں بے مثال تھے ان کی گھر والی ان کی اولاد ان کے بیٹے بیٹیاں دنیا کائنات کے اندر بے دین دین دشمن ملعون ترین بے غیرت بے حیا بدکار ہونے میں بے مثال ہے یہ قرآن کی تصدیق سمجھے یخرج المیت من الحائی اللہ مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندوں کو مردہ سے پیدا کرتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے اس میں حضرت صاحب کی بےزتی ہے اس بھڑوے لانتی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت لو علیہ السلام رسول کی گھر والی کا ذکر کیا لوت علیہ السلام اللہ کے رسول کی گھر والی کا ذکر فرمایا دونوں کا ذکر کیا ان کے کفر کو بیان کیا خیانت کو بیان کیا بدکار لوگوں کے ساتھ ان کے ہم آہنگ ہونے کا بیان کیا جہنمی ہونے کو بیان کیا اگر کسی بدکار کسی خائن کسی مرتد کسی کافرہ کسی بے دین عورت یا اولاد کے بیان کرنے سے اللہ والے کی بے عزتی ہو تو پھر سمجھو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی بے عزتی کی ہے اگر ان کی گھر والیوں کی بے عزتی سے رسولوں کی بے عزتی نہیں ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں پر اپنا غیرت اپنا غیرت کا ظہور کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں لانتیوں عورتوں کی بدی برائی کفر کو بیان کیا اور رسولوں کی عزت میں فرق نہیں آیا تو پھر سمجھ لو اللہ پاک کی غیرت کا یہی تقاضا ہے کہ تم اسی طرح کرو ہم بغیرت بن کر جو ایک غلامی غلام قوم کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پر نہیں چلتے یہ آزادی ہے اسلام آزادی کا سبق دیتا ہے لہذا برے کو برا کہنا فرض ہے چاہے برا کسی بہت بڑے پاک کے گھر کا ہو کسی پاک سے پاک ترین گھر کا ہو اس برے کو برا کہنا فرض ہے میرے دوستو اس ملعون گھر کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا خدا گواہ ہے مجھے اتنا حقیقتوں کا علم نہیں تھا کچھ نہ کچھ تو تھا اور میں بڑے حضرت صاحب سے توقع رکھتا تھا کہ وہ خود اصلاح کریں گے اسی وجہ سے میں چپ رہے بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی بولنے کی ضرورت نہیں انہوں نے ہمیں مسلمان کیا تو میں سمجھتا تھا ان کو کر لیں لیکن ان کے جانے کے بعد مایوسی پکی ہو گئی یقینی حتمی ہو گئی اصلاح کی امیدیں ختم ہو گئیں تو بندہ نہ چاہیے اس گھر کو بدترین گھر پا رہا ہے تمہارے لڑکے لڑکیوں تمہارے گھر والوں کی عزت کے قاتل دین ایمان کے قاتل یہ اب چھپ نہیں سکتے میں بندہ ناچیز چیز کا جو بھی کتا ملعون کرتوت میرے سامنے آیا ہے وہ میں نے شاہی گواہ بٹھائے ہوئے ہیں شاہد وہاں پڑھنے والے وہاں رہنے والے ایک میرے پاس علی رضا صاحب بیٹھے ہیں جو بھائی پھیرو حیات کے کوٹ کے ہیں وہ ان خنزیروں کے خلیفے رہے ہیں اور حضرت صاحب کے بھی خلیفے رہے ہیں دوسرے سید صوبان شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سید محبت شاہ صاحب کے بیٹے ہیں یہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ میں بھائی عبد المجید صاحب ہیں ہمارے دودھ والے ان کتوں کو کروڑوں روپے دیتے رہے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے کیا نام ہے بچے کا اسماعیل صاحب ساتھ میں ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے عثمان لڑکا حاجی محمد رفیق صاحب جن کی بچی ٹنڈے کے گھر میں آئے یہ ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب کچھ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ان کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ بیان کریں گے آپ نے سننا ہے اب آپ کی مرضی کہ اپنی نسل کی بنڈ پڑوانا چاہیں اپنی عورتوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹوانا چاہیں سنیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے بہت ہی بڑے بہن چود بڑوے ہوں گے یہ سننے کے بعد جن پر اثر نہیں ہوگا وہ کافروں تم کس لیے دین میں آئے ہو کیا کرنے لگے تھے بغیرت اللہ اللہ کے ولی کے ساتھ اسی لیے کہ اپنا دین ایمان ہر شک گوانی ہے وہاں اسی لیے لگے تھے لانت ہے تمہارے لگنے پر اور تمہارے رہنے پر اب یہ سب کے سب کا حال سننا جتنے لڑکے وہاں رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے شراب خوری پاؤڈر افیون حفیم شیشے کے نشے وہاں ہونا چلنا لڑکوں کا پینا پیروں کا پینا یہ بھی یہ لوگ سنائیں گے اور اس کی پہلی خبر مجھے دی ہے لکھوں کی کہ لڑکے ذل کرنین نے اور اس کے ساتھ فہیم سندھو نے انہوں نے آ کر وہ ان کی ریکارڈنگ میرے پاس محفوظ ہے وہ میں وہ بھی چڑھا دیتا ہوں اور وہ موجود ہے سارا کچھ لیکن باقی کہانی جو ہے وہ آپ ان حضرات سے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ چیز محمد علی رضا چشتی نہ جو بھی کما گا حلفن کما گا اور سچ گا سچ تو سوا کچھ نہیں کما گا دوستانی میں اپنی اپنيں دے نال جڑا معاملہ ویکھیا ہے اور ماجرا ویکھیا ہے میں جناب دے سامنے وہی دساں گا کہ اج تو کچھ عرصہ پہلے تین چار سال یا پانچ سال پہلے دی گل ہے کہ میں خود ویکھیا ہے کہ مہمان خانہ ہے جتھے پیر رضا سوندا ہے اس برامدے دے اندر ستا سی میں بھی سرانی والے سائڈ تے ستا سا تے عمیر منڈا عمیر پیر احمد دا ہے جڑا عمیر پٹھے جو کالا کپڑے اتار کے تے دے نال بد فیلی کیتی جا رہی سی اور پیر احمد بارو آیا ان آواز سن کے تے وہ بیت الخلا دے اندر وڑ گیا جدو پیر احمد چلا گیا تے پھر دے نال اسی طرح ہی بد فیلی کیتی گئی دوسری گل پیر احمد میں گیا چی آلی سائڈ نال پیچھے دو بیبیاں سن رستے دے اندر واپس آ رہے ہیں تے انہاں نے گانا پیر حامد نے چلایا ہے اور گانا چلان تو بعد پیچھو بیبیاں دی آواز آئی ہے کہ تسی بند کرو اسی چلانیاں اور پھر انہاں نے پیچھو اپنے موبائل تو گانا چلایا اور گانا چلا کے تے نال اس طرح دا اشارہ کیتا جس طرح یعنی کہ ڈانس کیتا کیا ہے اس طرح دا یہ معاملہ بنیا ہے تقریباً مزاق کرتے کیک کٹیا گیا اور افضل پتو والے کا جہاں منڈا کدیر اتے چوپے دو مشہور کیا ہوا کہ چوپا جن ضرورت ہوں وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اپنا نفس او چپا ہے اس واسطے ان کا نا چوپا رکھا ہوا ٹیکس طرح دم جی نے شرے عمل گانے اور ہر طرح کی برائی ابھی کی جتنے بھی اتنے اس ٹائم ہے نے موجود می سب نو جاننا سارے آرف منڈا سی اے گد فیلی کی وسیم بوچی نال ان پائی دس تو بعد بلال اے گایا م حافظہ باد نے افضل پتو والے پائی دے نال اس طرح دی بات تھیلی کیتی ہے عارف لئیے دا منڈا ان نے بھی وسیم بورچی اور ان دے پائی دے نال بات تھیلی کیتی ہے احسان پاک پتہ نال ہے ان نے بھی عزیر منڈا حافظہ باد چھوٹا عزیر ان واقعے ان دے نال اس طرح دا کام کیتا ہے اور مبشر دے نال پانچ چھ لڑکیاں نے اس طرح دی بات تھیلی کیتی ہے اور او تقریباً آستانے دے ہر وڈے طالب علم نو اس چیز دا پتہ ہے اور خبر ہے ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਜ਼ੈਰ خانے والی کا ساجد خانے والی کا جہاں پنجا بھی یہی کام ہے اور کئی مرتبہ اس طرح کی بد فیلی کر چکے اور انہیں خود مینو گل ایک مرتبہ کہی ہے کہ میں رنگ والی دکان تو کنڈا لین گیا پیر احمد صاحب نے پیج شفیق صاحب کے بیٹے نو لے کے گیا تے اتے نال بدکاری کر کے آیا اور اُن دا بھی یہ معمول ہے ہر کسی بچے دے نال جیڑا بھی کوئی نواں بچہ نال اس طرح دے کام کردار رحدا اس تو بعد احمد احمد جڑا حضرت صاحب قبلہ دا خادم سی جنوں احمد ڈورا آکھیا جاندا ہے کاری جہانگیر دا بیٹا احمد خادم او لالے منیر دے کولوں بعد فیلی کرواندہ رہا کتنا عرصہ اور حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ احمد لالے منیر نو لے گیا ہے انہیں لالے منیر نو بکار کر دیتا ہے یعنی اندے کو اس طرح دے کام کروا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جو گلا بیان کراں گا ساریاں سچ کراں گا پہلے علی رضا صاحب بیان کر چکے ہیں گلاں گلا معلومات ہے انہوں دی لیکن تصدیق کرن واسطے دوبارہ بیان کرنا کہ جڑا حکیم شفیق دا منڈا ہے حکیم طاہر نام تو مشہور ہے اتنے نال بھی کئی دفعہ بدفیلی کی گئی ایک مدثر نام دا منڈا حویلی لکھا انہیں مینو آپ دسیا ہے میں راتا چیڑیا تو وہی لیا نہیں وہ بدفیلی کی صبح اٹھ کے مین انہیں دسیا باقی مبشر بھی اتو مشہور ناصوان ہے جہاں ہر بندہ بدفیلی کرتا ہے مدرسے کا تالب علم خاص کر دے بچے بچے اتوار بدفیلی بھی مذاق بھی گندے کرتے ہیں ایک دو جی عارف ہے حضرت صاحب کی بل... حضرت صاحب کی بلادہ خادم انہیں جی۔ سردیاں دے اندر جی۔ وسیم ورچی جڑا عارف لئی والا ہے قبلہ حضرت صاحب دا خادم بھی رہا ہے انہوں سڈے نال کشمیر دا طالب علم سی انہیں تقریباً دو تین بار انہوں ویکھیا ہے کہ وسیم ورچی دا چھوٹا بھائی نعیم وہ نال بدفیلی کر کے جڑا شلوار دا نالا ہے مسجد وچ ہی بنتا رہا انہیں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਨੇਮ ਵਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ اور عام طریقہ کار اتنے وڈے طالب علم جن بھی ہے نے اتنے انہوں دا یہی کام ہے کہ کسی نے بھی نہون جانا ہے تو سب تو پہلے انہوں دی کوشش یہی ہونی کہ کسی نے کسی بچے نہ پہلے بات فیلی کریے پھر اس تو بعد نہائیے جا کے غسل کریے تاکہ غسل ساڈا خالی نہ جاوے کسی دن کام کر کے تو پھر غسل کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਅਬੈਰ ਸੀ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਜ਼ਾ- ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਨਹਾਵਾ ਦੀ ਲੜਕਾ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਡੇ ਦਰਸਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਕੀਮ ਤਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਕੀਮ ਤਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹਮਦ ਲਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਦੋ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੀਮ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਣੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੁਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਅਫੀਕ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਟਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸੀ ਮਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਅਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਬੱਚਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਰ ਹਾਮਿਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਲੜਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੰਗੀ ਆਫਤ ਜੰਗੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਹਾਮਿਦ ਵੀ ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਹਾਮਿਦ ਦੀ ਫੀਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤ- ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੂ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ اس اس دا فیم تو بغیر گزارا نہیں سی ہوندا تے کھا کے ہفتہ ہفتہ گھروں باہر نہیں سی نکلدا تے جدو نکلدا سی تے اودی حالت ویکھی نہیں سی جاندی شام شیشے والے نے گل دسی ہے کہ میں نشتر جا رہا سا تے اوتھے انہاں دا پانجا حسن سی کار تے اور نال اگے کہ عمران صاحب دی بیٹی بیٹھی سی اور برقع کوئی نہیں ستے وال کھلے سے اور گانا گڈی چل رہا سی انہیں کہا کہ میں خود ویکھیا اور ویکھ کے پھر میں پیچھے ہٹ گیا کہ انہاں نوں جڑا شرمندگی نہ ہوے اور اس چیز دی شرم نہ محسوس کرن کہ سانو کسی نے ویکھ لیا جی جڑا پہلے عارف والا واقعہ دسیا ہے جڑا وسیم بچی دے چھوٹے بھائی نال انہیں کیتا پہلے انہیں وسیم نے بھی چھیڑیا انہیں کچھ حرکت نہ کرن دیتی پھر انہیں ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حضرت صاحب اللہ زیارت کرنے واسطے آسان شریف حاضر ہویا تے مجرے شریف دا جتھے آپ دا آپ آرام فرماندے ہو دروازہ کھولیا تے وچ ਸਰਕਾਰੀ इफ्तार ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਖਾਦਮ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਮੂਦ ਟੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਤਿੰਨ ਮਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਮੂਦ ਟੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਸਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਦਕਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਉਲਾਮਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਸਮ دوستو آپ نے ساری کہانی سن لی سارے حقائق سامنے آ گئے اب جو لوگ اپنے بچوں کو کافر مرتد بغیرت بھڑوے گانڈو مشتزن ماں بہن کے ساتھ بدکاری کرنے والے ایسے دلے ملعون ترین بنانا چاہتے ہیں اسلام دشمن نیچری مرتد بنانا چاہتے ہیں بلے کھلے دل سے وہاں پر رکھیں جو دوسرے ہیں جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان اور اسلام اور غیرت ہے اور حضرت صاحب کی تعلیمات کا اثر ہے وہ ایک لمحے بھر کے لیے ان خنزیروں کے ساتھ اپنی اولاد کو رکھنا گوارہ نہ کریں نہ کریں گے اور فوری طور پر ان خنزیروں سے الگ ہو جائیں گے اس رضا کسی خنزیر نے دجال نے یہ کہا تھا کہ میں تو عورت کے قابل نہیں میں نہ مرد ہوں اس دلے کی ریکارڈ میں محفوظ ہیں اس خنزیر ڈڈو نے کہا حضرت صاحب سے یہ جھوٹ بلوایا حضرت صاحب کی ریکارڈیں محفوظ ہیں کئی مقام پر انہوں نے فرمایا میرا بیٹا تو عورت کے قابل نہیں ہے اس خنزیر سے پوچھو تیرے دو بچے کہاں سے آ گئے تو تو قابل نہیں تھا وہ دجال تو تو قابل نہیں تھا پھر دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے اکرم مستری لودرا والا بلوچ اس نے مجھے کہا میں رشتہ دے رہا تھا شکر ہے میں بچ گیا معلوم ہوا یہ دجال کذاب خنزیر یہ ٹبر ہی خنزیروں کا ہے یہ کافروں مرتدوں کا ٹبر ہے زندیقوں کا ٹبر ہے انہوں نے نہ حضرت کا دین پہلے دن سے قبول کیا نہ اسلام قبول کیا نہ انہوں نے نیچریت کو چھوڑا یہ سب نیچری خنزیر ہیں دوسروں کے ساتھ کے ہیں اب تمہاری مرضی ہے نیچری مرتد لانتی بنو یا مسلمان بنو اور ان کے منہ میں پیشاب کرنا بھی گوارا نہ کرو میرا یہ فرض تھا جو آخری میں نے ادا کر دیا باقی خدا جانے جل شان ہو اور یہ خراضیز جانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ